جب مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے جب مسلمانوں پر قیامت خیز مظالم ڈھائے جاتے ہیں جب مسلمانوں پر عرصہ حیات کو تنگ کیا جاتا ہے جب آسام کے ہندوستانی علاقے میں کسی چھوٹے سے مسلمان معصوم بچے کو ذبح کر کے کڑھائی میں تلا جاتا ہے اور اس کی ماں کو ڈنڈے مار مار کے کہا جاتا ہے کہ تجھے یہ بچہ کھانا پڑے گا جب کشمیر میں مسلمان بچیوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے خبیص بدبخت انگریزی ہندو فوجی ان میں سے چھانٹتے ہیں منتخب کرتے ہیں کہ ان میں سے کس بچی کی اسمت کو میں نے تار تار کرنا ہے تاریخ کمروں میں جا کے ان بچیوں کو بند کر دیا جاتا ہے جہاں وہ آسمان کی طرف دیکھ کے رب سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کوئی مسلمان دنیا میں نہیں ہے اللہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے کیا جواب ملے مسلمان بھائی تو خود لڑکیوں کے پیچھے پھر رہا ہے مسلمان بھائی تو خود اپنی بہنوں کے پیچھے سیٹیاں بجاتا پھر رہا ہے مسلمان بھائی تو خود ڈسکو کپڑے پہنے اپنے گلے میں لاکٹ ڈالے ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتے کسی لڑکی کو کسی لڑکی کو بے حرمت کرنے کے لیے پھر رہا ہے وہ بچی روتی ہے دروازے کی طرف گھورتی ہے اپنا سر دیوار میں مارتی ہے کہ شاید امت کا کوئی بزرگ سن لے اپنے جوان بیٹے کو بھیج دے مگر بزرگوں کو تو اپنی آخری زندگی میں جائیدادوں پہ دستخط کرنے سے فرصت نہیں ہے اپنے گھر میں بہو بیٹیوں کے جھگڑے نمٹانے سے فرصت نہیں ہے اپنے گھر میں اپنی زمینوں کو اور بڑا کرنے سے فرصت نہیں ہے وہ روتی چیختی ہے کہ شاید کوئی مسلمان خطیب میری بات کو سن لے مگر مسلمان مسلمان خطیبوں کو اپنی سیاسی باتیں کرنے سے فرصت نہیں ہے کرسی کے تذکرے کرنے سے فرصت نہیں ہے اخباری بیانات پہ تبصرے کرنے سے فرصت نہیں ہے اپنی جماعتوں کو سیاسی بنانے سے فرصت نہیں ہے اس وقت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری یاد آتے ہیں اگر مولانا موجود ہوتے اس بچی کے اس بچی کی دردناک داستان ایسے درد سے سناتے کہ جس طرح لاہور میں احرار کے پچاس ہزار کارکنوں نے اپنے خون سے لکھ کر دے دیا تھا کہ حضرت شاہ جی جی اگر انڈیا نے حملہ کیا ہم اپنی جان دینے کے لیے سب سے آگے نکلیں گے آج کوئی شادی جیسا بیان کرنے والا تو ہوتا آج میری بچی کا دکھ تو ہے مگر شادی کی زبان نہیں ہے آج بچہ کڑھائی میں تو جر رہا ہے مگر شادی موجود نہیں ہے آج اسامہ بن لادن در بدر ہے مگر شادی جیسا کوئی شخص نہیں جو امت کو بتا سکے کہ اسامہ کا نام لینا جرم نہیں ہے اسامہ کی بات کرنا کوئی بین الاقوامی جرم نہیں ہے اسامہ ہمارا بھائی ہے اسامہ ہمارا بیٹا ہے اسامہ ہمارا مسلمان ہے اسامہ عرب کا شہزادہ ہے اسامہ مسجد کو تعمیر کرنے والا اسامہ حرم حرم مکی کا خادم اسامہ کی جیب سے نکلنے والے پیسوں سے افغان جہاد میں حصہ ڈالا فلپائن کے جہاد میں حصہ ڈالا یمن کی تاریخ میں حصہ ڈالا مگر آج اسامہ کا نام کون لے سب ڈرتے ہیں کہ ہم پہ کیس نہ بن جائے کاش جی ہوتے تو آج اسامہ کو بھی سر چھپانے کی جگہ ضرور مل جاتی